حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظر انسان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں لاتی جو میں نے اس کے لیے مقدر نہ کی ہو البتہ اس کے ذریعے سے بخیل شخص سے کچھ مال نکالا جاتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پینتیس